پھر آگے فرمایا ولا یو ہیتون من علم ہی اللہ بماشا اور وہ وہ یعنی مخلوق جو ہے اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے جتنا اللہ چاہے اتنا مخلوق کو علم دیا گیا اس سے زیادہ وہ احاطہ نہیں کر سکتا اب یہاں پر آپ مارک کریں لا آیا ہوا ہے ہاں لا لا کیا ہے نفی ہیں اور لا کے بعد ان آگے ان تنوین والا دیکھے شعین شعین کس کے ساتھ ہے تنوین کے ساتھ ہے تو لا کے بعد اگر نکرہ آ جائے اس کو نکرہ کہتے جو بھی تنوین آتی ہے دو زبر دو پیش یا دو زیر جو ہوتی ہیں اس کو نکرہ کہتے لا کے بعد اگر نکرہ آ جائیں اس کو کہتے ہیں نکرہ تحت نفی نگیشن کے لیے آتا ہے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اس میں کیا مانا ہوگا کہ جو علم دیا گیا ہے نا وہ علم بہت بہت بہت ہی تھوڑا ہے یعنی اتنا تھوڑا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے اتنا تھوڑا علم دیا گیا ہے یہ اس میں مانا آتا ہے لا کے بعد کوئی چیز نکیرہ لائی جائے تو بشائی ان کوئی بھی چیز جو بھی دی ہوئی ہے بہت کم ہے علم ہمارے پاس اور لا یو ہی تو میں کہہ دیا کہ جو علم دیا گیا ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے یعنی وہ محدود علم ہے جو اللہ نے دیا ہے اسے بھی ایک حد تک ہم جان سکتے کوئی بھی چیز ہو ایک لمٹ تک ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے اس کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے اور یہاں پر دیکھیے ایسا نہیں کہا گیا کہ ولا یا علم شعی امن علم ہی اب دیکھیں علم کی ہی بات چل رہی تھی یا علم و مابین آئے تو علم کی بات تھی تو یہاں پر بھی اللہ یہ کہہ سکتے تھے لا عالم و شع امن علم ہی وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو نہیں جانتے بس یہ بھی سمپل ہو جاتا سمجھ میں آنے والی بات ہوتی لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا بلکہ کہا کہ وہ اس علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے اور جو بات کہی گئی نا وہ لا یو ہی تو نا یہ زیادہ بھاری بات ہے بہ نسبت لا عالم رکھے جو بھی اللہ نے علم دیا ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اگر ہم کسی عمارت کو بھی دیکھتے ہیں تو صرف سامنے کا حصہ دیکھتے ہیں پیچھے کا ہمیں کچھ علم نہیں کیا ہے وہاں ہم صرف ظاہر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس کے باطن میں کیا اندر کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں جیسے بلڈنگ ہے بلڈنگ کے اندر کیا چل رہا ہے بالکل دیوار ایسی ہے کہ دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں اندر کیا ہے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قحط سالی آئی ہیں کہیں پہ کہیں تباہی ہو رہی ہیں یا کسی کو اولاد نہیں اللہ نے دیا تو ہم ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں اور کسی کی اولاد ہو کے وہ فوت ہو گئی بچپن میں ہی وہ فوت ہو گئی کئی سالوں بعد ہوئی اور پھر وہ فوت ہو گئی تو ہم کچھ نہ کچھ باتیں پوچھتے رہتے ایک دوسرے سے کہ کیا بات ہے کیوں ایسا کیا گیا کیونکہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ظاہری دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک نقطۂ نظر ہے ہمارا وہ ہے ظاہری آگ اس سے دیکھنا لیکن اللہ کا علم ایک نقطۂ نظر سے نہیں ہے اللہ کا جو علم ہے نا اس تک ہمارے رسائی نہیں ہو سکتے ہمیں اس کا ایکسیس نہیں کر سکتے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہم ایک پہلو کو دیکھ کے شکایت کرنا شروع کرتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں کیا حکمتوں کے بارے میں سوال کرنے لگتے ہیں اللہ نے جنت کیوں بنائی اللہ نے جہنم کیوں بنائے اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا تو یہ سارے کوشچن اگر کرتے ہیں تو فالتو کوشچن ہے کیونکہ اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کچھ حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ نہیں آتی اگر شیطان ہوتا ہی نہیں تو پھر وہ جنت جہنم کیوں بنائی جاتی کیسے ٹیسٹ ہوتے تو کوئی کوشچن کرنے کا سوال نہیں آتا ہمیں نہیں پتہ جو بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اس پہ کچھ حکمت ہوتی ہے اس کے تحت ہی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے انسان ایسا ہے نا کہ وہ خود اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا اس کے جسم میں کچھ کیا چل رہا ہے اسے علم نہیں کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہتا ہے میرا پیٹ کیوں درد ہو رہا ہے میرا سر کیوں درد ہو رہا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا جو بھی اس نے کھانا کھایا اب وہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا کیا بن رہا ہے حالانکہ اس کا خود کا وہ جسم ہے اندر جو بھی ہے اس کا اپنا ہے تو وہ وہ نہیں دیکھ سکتا اسے کچھ بھی پتہ نہیں کہ کیسے بلڈ بنا اور کیا ہو رہا ہے ابھی کہاں پر ہے وہ جو کھایا ہو اس کا کیا ہے کچھ بھی پتہ نہیں اس کا ریسپریٹری سسٹم کیسا چل رہا ہے ڈائجسٹو سسٹم کیسا چل رہا ہے کچھ پتا نہیں اپنی خبر نہیں ہے اسے کہ اپنے اندر کیا چل رہا ہے ایک حد تک اسے ظاہر چیز نظر آئے گی لیکن باطنی چیز کا اس کو علم نہیں ہوتا اور مخلوق کو جو بھی علم دیا گیا ہے وہ محدود علم ہے یاد رکھیں احاطے والا علم نہیں دیا گیا کسی کو ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے نا سائنسداں اس کو بھی مخصوص چیز کے بارے میں علم دیا گیا ایک چیز ہوتی ہے جو پوری زندگی وہ لگا دیتا ہے ایک ریسرچ پہ یا ایک ڈسکوری پہ لیکن وہ بھی احاطے والا علم نہیں ہوتا آگے دوسرے سائنٹسٹ آتے ہیں بولتے کہ نہیں وہ جو کہا تھا وہ غلط ہے یا پھر اس کے اندر اور ایک چیز ہے اور اس میں بڑھاتے ہیں کچھ تو سب کا جو علم ہے نا ایون سائنٹسٹ کا بھی علم ہے سائنسداں کا بھی علم ہے وہ بھی ناقص ہے وہ احاطے والا علم نہیں ہے اللہ کا علم علم کامل ہے مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے اب دیکھیں ریسنٹلی جو کورونا کا ہوا تھا کتنا علم ہے ابھی بھی اور کتنی ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے ایک ایسی چیز جو ہم اپنے نیک کے ڈائز سے ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کا بھی کسی کو علم ابھی تک نہیں ہو رہا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں لیکن وہ بھی پتہ نہیں کر سکے ہر بار کوئی نہ کوئی بات چینج کر کے بتا دیتے ہیں تو کسی کے پاس کامل علم نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے پاس ناقص علم ہے اس لیے تکبر نہ کرے اپنے علم پہ کہ مجھے بہت آتا ہے پھر اللہ نے کہا اللہ بھی ماشا مگر جتنا وہ چاہے اتنا علم وہ دیتا ہے اللہ کی مرضی جتنا چاہے دے دیا اور جس کو چاہے دے دیا جو بھی تھوڑا سا علم مخلوق کو ملا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ملا ہے اللہ نے چاہا اس لیے اللہ نے اس کو وہ علم دیا ہے اگر اللہ نہیں چاہتا تو وہ علم دیتا ہی نہیں اور یہاں پر جو بیما شاہ ماں جو آیا ہوا ہے نا اسے کہتے ماں مزدریہ یہاں پر ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو بھی وہ چاہے جو چاہے وہ علم دے اور جتنا وہ چاہے اتنا ہی علم دے تو جو اور جتنا اس کے اندر آتا ہے اسپیسیفک جو علم چاہے وہ دے گا اور جتنا چاہے گا ایسا نہیں کہ پورا کے پورا احاطہ کرنے والا علم جتنا چاہے گا اتنا ہی علم اللہ دے گا مخلوق کو اور جب تک اللہ کسی شخص کو علم نہ دینا تب تک وہ شخص اس علم کے بارے میں جان ہی نہیں سکتا اسے معلوم ہی نہیں ہو سکتا اب دیکھیں سائنٹسٹ بھی جو ڈسکور کرتے یا جو بھی اس پہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں انہوں نے کئی مہینے کئی سال اور کبھی کبھی پوری زندگی لگائی ہوئی ہوتی ہے تو ایک چیز چھوٹی سی پتہ چل جاتی ہے وہ بھی اس وقت اللہ بتانا چاہتا ہے اسی وقت ان کو وہ علم ہو جاتا ہے اس لیے اپنے علم پہ اترانا نہیں چاہیے بلکہ یاد رکھے کہ جو بھی ہمارے پاس علم ہے وہ صرف اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے اس لیے دعا تو کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش بھی نہیں کریں کوشش اور دعا یہ دونوں ضروری ہیں لازمی ہیں